قرآہ بن حبیب نے بیان کیا کہا ہم سے عبد الرحمن بن عبداللہ ابن دینار نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب تک خیبر فتح نہیں ہوا تھا ہم تنگی میں تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو تیرالیس